السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 449 بہت دھیان سے سنیے حضرت ابو موسیٰ شاہی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کرے لوگوں نے دریافت کیا اگر اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہوں پھر بھی نہ کرے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں کسی غم زدہ محتاج کی مدد کرے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کرے ارشاد فرمایا تو کسی کو بھلی بات بتا دے یہ جو واٹس ایپ پر آپ سبق بھیجتے ہو یہ پہلی بات بتانا ہے یہ بھی سب میں شمار ہوگا کسی کو پہلی بات بتا دے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کرے ارشاد فرمایا تو کم از کم کسی کو نقصان پہنچانے سے ہی باز رہے کسی کو تکلیف نہ دے کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کتنی پیاری نصیحت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث میں جب ادا کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے یہ حدیث ابو داود میں ہے پہلی والی حدیث بخاری شریف میں ہے دوسری ابو داود میں ہے اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم کوئی میری بات کسی کو بتا دو روزانہ گھر سے نکلو دعوت کی نیت سے نکلو جب تک آپ گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے گھر میں آؤ تو بھی دن کی نیت سے آؤ باہر یعنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں دین کا دائی ہوتا ہے کسی طریقے سے بھی اپنے دین کو پانی پہنچاؤ تین ذمہ داریاں سیکھ لیجیے اور سمجھ لیجیے پہلی ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ اپنا دین سیکھے دوسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ اپنے دین پر چلے اور تیسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگا رہے اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں دین پھیلانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین یہ میری دعا ہے تین بج کر پچاس منٹ ہو رہے ہیں تحجد کا وقت ہے اس وقت دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہر ہر فرد امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے آمین آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين